حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لانت فرمائی ہے جو کسی جاندار کو نشانہ بنائے سنن نازائی حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھیالیس